والصلاة والسلام على محمد خير وعلى آله وأصحابه أصحاب الصدق واليقين والوفاء أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المطلبين اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دی شایان شان حمد و ثنا حضرت امام الانبیاء صاحب صدق والیقین والغفا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم وآلہ بارگاہ دی شان جائزانہ درود و سلام عرض کرنے تو بات دعا ہے اللہ رب العالمین حسن صاحب نے اسلامی زندگی اور ایمانی موت نشیل فرماوے دوستو بزرگوں انسانی تاریخ دو قوتاں دو طاقت انتہائی دو طاقت ایک روحانی دوسری مادی دنیاوی روحانی طاقت نبوت ہے نبوت اور رسالت تو واد کے روحانی طاقت نہیں ہو سکتی مادی جسمانی دنیاوی ظاہری طاقت دی انتہا حکومت اور سلطنت روحانی طاقت دی انتہا نبوت مادی طاقت دی انتہا حکومت انسانی زندگی دا بہترین دور اور انسانی زندگی دا بدترین دور ان دو طاقت اتحاد نال اور ان دو طاقت اگر مادی دنیاوی طاقت حکومت اور سلطنت نبوت رسالت دے تھلے روے تو انسان واسطے اس بہتر کوئی دور دور دور جدو بادشاہی شاہی طاقت مادی دنیاوی جسمانی طاقت دوسرے لفظ ہیں حکومت اور سلطنت کی طاقت جب نبوت اور رسالت کی ہدایت ہٹ جائے وہ انسان واسطے بدترین اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل احسان جتایا ہے اور احسان فرمایا ہے کیا اے بنی اسرائیل اساں تواڈے دے وچ نبی بھی بنائے نے تے توانوں بادشاہ بھی بنایا ہے نبوت اور بادشاہت دونوں اساں تواڈے وچ جمع کر دتیاں نے نبوت جیسی روحانی قوت اور حکومت جیسی مادی طاقت دونوں تے اندر جمع کر تعالی نے انہوں نے اتنے شان فرمایا بھی ہے اور انہوں نے شان آپ چتوایا بھی ہے جدو نبوت اور رسالت دین اور شریعت حکومت اور سلطنت کی طاقت الگ ہوتی ہے وہ انسان واسطے وہ دور و بادشاہی اور حکومت اور نظام وہ بدترین ہوتا ہے یا انہوں دے امتحان دی انتہا ہوں دیئے یا انہوں دے عذاب دی انتہا ہوں دیئے صاحب دائرے بنی اسرائیل کے اتنے اللہ تعالیٰ نے دو احسان کیتے اپنی رحمت دے فضل نال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سابقہ جملہ انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات تو اپنے زہری باطنی کمالات سب تو اعلی اور اشرف شاہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برباد دے صحابہ کرام اہل بیت ازام رضی اللہ تعالی عنہ نسبت رسول دی وجہ تو انہاں دا مقام صاحب دے رہے ہم دے یا صاحب خین دے متابین تو آلہ اور عرفہ ہے اور اللہ رب العالمین نے پچھلیا کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کا جیت ذکر خیر آؤں گا اتھے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حکومت اور ذکر بھی ضرور دا سی کہ اے بنی نام نے نبوت بھی ہے حکومت بھی ہے تے جیڑا نبی و زمان ہوئے گا تے پھر تو ہے ہر شہدی احسانات دی انتہا ہو جائے گی کمالات دی انتہا ہو جائے گی زہری بات نہیں خوبیں دی انتہا ہو جائے گی تو وہ تو صحابہ کرام آلے بیت نام رضوان اللہ تعالی میں مجمعی معرف شخصیہ شب اللہ تعالیٰ نے کتھے کنایا تن کتھے اشارہ تن کتھے سراہ تن آپ دا ذکر خیر فرمایا کتب سابق دا سابقہ دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکات کیتے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات دو خصوصیاں دا ذکر ہوندا ہے کہ جو نبی آخر آ ہوگا ایک تو وہ آسمانی بادشاہی والا ہوگا اور دوسری اس کی شریعت آتشی ہوگی بادشاہت والا نبی ہوگا اور اس کی جو شریعت ہوگی وہ آتشی اگ والی شریعت کفر شرک ظلم بدت معاشیت ہر شے نو ختم کر دے شریعت آتشی حکومت آسمانی اللہ تبارک و تعالی نے کتب سابقہ دے وچ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات واسطے بھی اے دو چیزاں دا اجتماع کیونکہ تکمیل انسانیت ختم نبوت تکمیل نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا برکات دے ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ایسی عطا فرمائی کہ کسی نبی دی ضرورت نہیں اور حکومت سلطنت ایسی عطا فرمائی کہ اس کو بعد جہاں بانی و جہاں بینی و حکومت سلطنت ایسا بہترین نظام کروڑ ہا انسان جمع ہو وجن رحمت للعالمین دے نظام رسالت اور خلافت دے ایک جزوی قانون دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ کیوں کہ تاریخ انسانی دے بہترین لوگ نبی دے رسول نے رسول اور نبی رسول انہوں دے اقول انہوں دے علوم انہوں دے اخلاق انہوں دے اعمال اقول انہوں دے کامل کامل علوم مکمل اخلاق آسان اور اللہ تعالی نے سارے نبیا دیا نو علما نو نو عملہ نو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جمع فرما دیتا اور تمام انبیاء دی ادیان اور شرائط اصول کلیات مقاصد نو جمع فرما کے کتاب اللہ نو بڑھا دیتا تو رسول بھی آخری کتاب بھی آخری رسول بھی کتاب بھی آخری رسول تو بعد رسول نہیں آونا کتاب تو بعد کتاب نہیں آونی لیکن اللہ رب العالمین دا دین اور شریعت وہ تو قیامت تک رہنی ہے نبوت رسالت دا سلسلہ تو ختم نبی جینا ختم ہو گیا نبی نہیں آئے گا لیکن دین قیامت تک رہے گا ختم نبوت تکمیل دین اس کا کردار کا ادا کرنا ہے بھائی نبی کی لوڑ ہی نہیں نبی بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ خاتم نبی جی نے لیکن قیامت تک دین بھی محفوظ رہے گا اے خاتم النبیین دے حقیقی وارث کون ہیں جنہاں تو بعد نبی دی ضرورت کوئی نہیں لیکن نبی دی نیابت والے کام نہ کر کے وکھاونے او نبی دے صحابہ کرام نے ہوں بابا جی اللہ تعالی نے جیڑا امم سابقہ خصوصاً بنی اسرائیل دے احسان کیتا تے جتایا او اللہ تعالی نے احسان اللہ سبیل القمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکات ہوتے بھی فرمایا نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی اور نال حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی ہوں صاف ظاہر ہے سیاح انسان سیاحسان مند انسان اپنے حالات کا تجزیہ کرے مشاہدہ کرے تاریخ دا مطالعہ کرے تو اسی نقطے دے جا کے پہنچتا صاحب کی ہو ہے صاحب اقل سلیم رکھدا ہو او اپنے حالات زمانہ دے مشاہدات تاریخ انشانی دے تجربات اور مطالعہ اور مشاہدے تو اکو گل دے پہنچے گا کہ یار تاریخ انشانی وچ بدترین دور اور بہترین دور کیڑی شے نال بندا ہے او ایک گل ویکھے گا او کہے گا یار بادشاہی اور حکومت ایسی طاقت ہے جے دے کول ہر شے انہاں دے کول ہوندی ہے اگر حکومت اچھی ہوگی تو دور سب سے اچھا ہوگا حکومت بری ہوگی دور سب سے برا ہوگا ہوں حکومت اچھائی بھی ہے تو برائی بھی ہے لیکن اور نظام ہونا چاہیے حکومت جیتے ماتات ہوئے جڑا نظام کدی برا نہیں ہو سکتا چنگا ہی چنگا رہے گا اچھا اچھا رہے گا حکومت اچھی بری ہو سکتی ہے لیکن نبوت رسالت ہمیشہ اچھی ہو سکتی بری نہیں ہو سکتی پچھلے امتیں دی پچھلے قوماں دی تاریخ اللہ تعالی نے قرآن پاک بیان فرمائی کہ وہ انسان انسان ایو انسان ہے بدترین بھی بندا ایک دور ہے بہترین بھی بندا ہے انو بدترین بنا والی کیڑی شے اور بہترین بنا والی کیڑی شے انسان تو ایک ہے تو قرآن مجید نے اپنی تاریخ دس دیتا کہ تاریخ انسانی دے انسان دو حصہ میں تقسیم شر البریا اور خیر البریا خیر البریا کدو بننے گئے جب سب تو پاکیزہ ترین لوگ کیا تجلی انہیں کل ہوئے تھے حکومت بھی انہیں کل ہو سب تو بہترین کیا تجلی تو تم حکومت اچھی بنا لو حکومت اگر تم برا حکومت بری بنا لو بری حکومت سے انسان برا اچھی حکومت سے کیوں دنیا کے جتنی کام کاج نے سارے طاقت نالو طاقت اور ساریا طاقت کٹیاں کرو تو حکومت بنتی ہے ساریا طاقت کٹیا کرو نا تو حکومت بنتی ہے اب اسلام نے پرانی تاریخ اور حضرات صاحب ہے کرا بیتام رضی اللہ تعالی قرآن مجید کی تاریخ انہیں سامنے اقوام صاحب کا عوام صاحب کا تو, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی جی میں بال کو گٹی دینا ہے نا تو گٹی دے اثرات دیر تک رہ حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظم رضوان اللہ تعالی نے مجمعین دے دل دماغ دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم اور تربیت دا ایک ہی مرکز محور منتہا اور مقصد کی کہ اگر انسان بہترین بناونا چاہو تو اپنی حکومت کو اسلامی بنا لو بنا لو بنا لو ہوں انہوں نے ویکیا بھی تاریخ انسانی میں جدو حکومت مذہب تو الگ ہوتی ہے تو انسان بدترین بنتا ہے بہترین انسان بنا ہونے کا کیا طریقہ ہے کہ حکومت کو مذہبی بنا لو حکومت کو اخلاق پیدا قوانین نال قوانین پیدا ہوندے نے حکومت اگر حکومت اسی خدائی تو قوانین اخلاق معاملات بہترین جی تک قوانین اور اخلاق انسان دے انسان دے رہن گے انسان بدترین ہوگا جدو انسان دے قوانین اور اخلاق خدائی شری دینی پیغمبرانہ ہون گے تو انسان سب سے بہتر ہوگا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دے یقین علم الیقین بھی آئی ہے قرانی تاریخ نال کیا علم الیقین اور اپنے ذاتی مشاہدے تجربے نال کی سی انہاں نو عین الیقین اور جدو اللہ تعالی نے اسلام دی حکومت انہاں نو عطا فرمائی انہاں نو ہو گیا حق یقین یقین تریے مرتبے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت نگاہ صحبت دعا دے نال حضرات صحابہ کرام نو عطا فرمائے سن علم الیقین قران نال عین الیقین ذاتی مشاہدے نال اور حق کو یقین جدو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خلافت اللہ نبو میں حاج نبو عطا فرمائی تو شاک دے انہوں نے کل ہائی کوئی نہ پک کی پک اصحاب یقین سن سبحان اللہ تو صحابہ کرام رضی اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات تاریخ انسان دا آخری میاری مثالی بہترین دو دو دو دو او کدے نال بندا پیا کہ جدو حکومت سلطنت انہاں لوگاں کول ہے جڑے لوگ ماحول معاشرے دے بہترین لوگ اور انسان بہترین ہو تو بن دے جدو ایمان دے تقوی نال ہوے سالے کی عادت جب حکومت آ جائے گی تو حکومت بہترین ہو جائے گی تو انسانی زندگی کا ایک مسئلہ ہے کیا کہ سب کو پہلے کی عادت سالے بناؤ اس کو بعد سالے کی عادت نو حکومت عطا کرو جب حکومت نیکا کول ہوے گی نا سونیا تے پھر برے تو بندہ برے تو برا بندہ بھی نیک بنانے مجبور ہو جاتا ہے تے جدو حکومت ہوے بریاں کول نیک تو نیک بندہ بھی برے ہون دے مجبور ہو جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تاریخ تعلیم نال تربیت نال قرآن نال علم الیقین عین الیقین حق الیقین تریے مراحل دے نال انہاں کو اس مقام تے پہنچا دیتا گیا کہ انسانیت امت تحفظ دین ملت دی بقا اگر ہو سکتی ہے صرف ایک چیز کے ساتھ کیڑی نال کہ حکومت کو کبھی مذہب سے الگ نہ کرنا حکومت کو مذہب سے نور نبوت نبوت رسالت روحانیت اعلیٰ ترین صورت ہے اور حکومت سلطنت ملک ملک اعلی ترین طاقت ہے اور جدوں وڈی تو وڈی طاقت روحانی طاقت دے تھلے ہو سی جی، او دے اثرات مثبت ہونے نے جدوں روحانیت نکلے گی او دے اثرات منفی ہون گے جی۔ او دے اثرات منفی ہون گے جی۔ تو اللہ تعالی نے امت مسلمان دے پہلے لوگ صحابہ کرام آل بیت انہوں نے اللہ تعالی نے احسان ہی فرمایا کیا قرآن پاک ہے اللہ تعالی نے فرمایا ایمان اور عمل صالح جد تسا کرو گے پورے ایمانی کمال بھی پورا عملی کمال بھی پورا جد تسا صالح کی والے بن جاؤ گے صالح بن جاؤ گے تو اگلا مرلہ کیا ہوگی لا یستخلف انکم اللہ تبارک و تعالی توان خلافت سے لرد عطا فرمائے گا کیا کرے گا خلافت فل فمس بخلف اللہ من قبلهم کہ جی میں, میں پچھلے نبی دیا امتا خصوصاً بنی اسرائیل ایمان اور عمل شالے دی تکمیل تو بعد خلافت فی الارض حکومت اور سلطنت تھی اے میرے نبی یارو میرے نبی دے نا رہ ڈالے جدو ایمان اور عمل صالح کمال دے پہنچ جائے گا او دا نتیجہ کی ہوے گا کہ ایمان بھی کامل اور عمل صالح بھی کامل او دی سند کی ہوے گی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ تو سا میرے تے راضی ہوو گے میں تواڈے تے راضی ہوواں گا جدو میری رضا تانوں تانوں میری میری تانوں میسر آ جائے گی نا تو ایک تو ہے ایمان اور عمل صالح دا مقصود حقیقی اور ایک ہے اس دا نتیجہ لازمی مقصود حقیقی ایمان اور عمل داتے او دے اللہ رسول دی رضا ہے لیکن لازمی نتیجہ کیا ہے اے اللہ سنجھے میں تو انہوں ایمان اور تقوی دی دولت دیتی ہے اے میں خلافت فیل عرض بھی عطا فرمائے گا خلافت فیل عرض بھی عطا فرمائے گا صحاب کرام رضی اللہ تعالی اللہ تعالی نے شہری صحابہ کرام اہل بیت ایزاں انہوں دے دل دماغ سے شے پکی ہو گئی انسان واسطے بدترین دور ہے جدو مذہب اور حکومت الگ الگ ہوں گے اور بہترین دور وہی ہوئے گا جدو حکومت مذہبی ہوئے گی اور مذہب حکومت ہوں دور رسالت اللہ تعالی نے دو چیز آپ کی ذات با برکات نبوت خاتم النبی جینی دی صورت اور خلافت سے لار کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی دیتی رسالت بھی ہے اور خلافت بھی ہے حکومت بھی نبوت بھی حکومت بھی نبوت بھی دونوں اللہ تعالی نے جمع فرما دیتی دو میں جمع ہون تے ہوندی ہے تکمیل رسالت کیا بولو تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا دور شریف ہے جس کو دور رسالت آندے نے وہ انہاں دو قوتاں دے اجتماع ابتدا اوسط انتہا رسول خلیفہ جو خلیفہ ہے وہ رسول ہے اور جو رسول ہے وہ خلیفہ خلافت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے ذات سے فائد جمع کر تو دور رسالت تکمیل دین کا دور ہے گہرا بولو تکمیل دین دا دور ہے ایسے اصول نہ اگے آ جانا دور خلافت کی بولو دورے ہوں دور خلافت جیڑا ہے یہ تکمیل دین تو ہوگی رشالت دے دور جیڑا دور رشالت ہے اے ہے تحفظ کیا ہے تکمیل دین نہیں تحفظ دین ہے کیا ہے تکمیل دین ہے دور رسالت تحفظ دین ہے دور خلافت دور رسالت کی انتہا ہو رہی ہے ذات رسول پر اور دل دور خلافت کی ابتدا ہو رہی ہے اکبر دور رسالت ہے تکمیل دین دور خلافت ہے تحفظ دین ہوں دور خلاف رسالت احکام الہی نازل ہو رہے ہیں زندگی ہر ہر شہر لا مکانی لا زمانی یہ نے بھی ایک وقت کیتے ایک جا کیتے کچھ لوگ کیتے کچھ حالات کیتے نہیں آخری نبی ہے بدترین دور بھی نہ کوئی محفوظ ہے بہترین دور بھی نہ کوئی محفوظ ہے اور انہوں کو ایک تجربہ اپنی تاریخ دا پنجے قومہ کو لے کہ شاڑے تے بادترین دور ہو تو آیا ہے جدو شادی حکومت ساڈے اوتے ہے بدترین دور ادو آیا ہے جدو غیران دی حکومت ساڈے اوتے سن لہذا بہترین دور ہم پر وہ ہے جب ہمارا مذہب حکومت میں تھا اور حکومت ہمارے مذہب میں تھی یعنی نہ تاریخ قوم دا تاریخی تجربہ اے سی کہ حکومت مذہب میں مذہب حکومت میں ہمارا حکومت ہماری حکومت مذہبی تھی اور مذہب ہمارا حکومت میں تھا جب مذہب اور حکومت کا اتحاد وہ ہمارا بہترین دور تھا قوم یہود نو پتا ہے نشارہ نو پتا ہے مجوسیاں نو سارے قوموں نے تاریخی تجربات محفوظ کر کے بیٹھے تھے ہوں اگے واری آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات وہ تے پہلے جانی بیٹھے ہیں کہ جڑا نبی آخر الزمان ہوے گا نا او دے کول صرف نبوت رسالت تبلیغ وعد و نصیحت ترغیب ترہیب نہیں ہونی آسمانی بادشاہی بھی ہوے گی آتش شریعت بھی ہوے گی حکومت بھی ہوے گی تے نال ڈنڈا بھی ہوے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی اور اس نبی دی امت دے اوپر اس نبی دے مصاحبین دے اوپر اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں دا تے اپنے شان دی تکمیل کر دینی ہے اور تکمیل ہی ہونی ہے کہ نبوت کے ساتھ حکومت بھی ہوگی حکومت کے ساتھ نبوت ہوگی حکومت نبوت رسالت ہدایت چلے گی تے تو نبی تو نہ سکدے ہو تے حکومت نبی تبلیغ کرے مننے نہ مننے بھائی سکتا ہے نا حکومت کو بچا سکتا ہے انہیں آگیا ہونتے تو ساں نہیں جب ہون گئے ہون نبوت بھی ہے نبوت نے توڑا کٹا پھٹا سارا چھوڑ کھول دے رہے انہیں حقیقتہ کھول دے رہے اس تو بعد آ جانیا نانے میں نہیں منتا نہیں مننے گا تو گندہ کوئی نہیں تیری ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے قوما نو پتا سی بھی یہ تاریخ انسانی کی یہ تکمیلی دور ہے تکمیل ہونی شاہ پچھلے کتابیں بڑی بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی نو نبوت دینی وہ بھی آخری اور حکومت سلطنت بھی آخری آخری آخری آخری حکومت اور نبوت دونوں کا اجتماع ہوگا تو وہ بہترین دور ہوگا نبوت بھی عالمی ہے اور حکومت بھی عالمی ہوگی دو میں جمع ہو گئے ہوں انہوں نے ویکھا انہوں نے کہا بھی گل ہے بھی دور نبوت جے تک تساں کچھ کر لو چپ ہو جاؤ جیڑا مسئلہ ہوندا ہے فورن کھول جاندا ہے تکمیل دین تکمیل رسالت تو بعد آ جانا ہے نبی نو وفات آمنی ہے وہی دا سلسلہ بند ہونا ہے جدو وہی دا سلسلہ بند ہو یا نبی منتقل ہو گئے وفات تو سب کہیں آمنی ہے وہی دا سلسلہ بند نبوت دا سلسلہ بند آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما جاؤں گے وہی دا سلسلہ بند ہو جاوے گا پھر سانو او جیڑا وہی تے رسالت دی وجہ جا تے اندر دے راز سر بستا او منافقین دے کھل دے آنا انہاں آ گیا بھی ہن تانوں موقع ملے گا تھوڑی جی انتظار کرو رسول کی موت کا انتظار کر جب رسول کی وفات ہو جائے پھر کھل کون دسے گا کون اب تکمیل دین یہود نے سارا مشرق مناو وہ اقوام کر رہی ہیں سر جناب دین اسلام دے حملہ اور کتاب انہوں نے تاریخ اسلام اسلام اسلام ہوں انہوں نے کہ دین اسلام دی جیڑا جماعتی نظام کی بولو تحفظ دین اور تحفظ امت تحفظ دین اور تحفظ امت ہمیشہ یاد رکھنا ہوں اسلام نے کی کیتا تحفظ دین اور امت کے دو طریقے بیرو کفار ہوتا ہے جہاد اندرو ہوندا ہے اسلامی حکومت دے حساب کتاب لال کافر حکومت بارو حملہ کر کے ختم کر دیا نے منافق اندرو توڑ موڑ کے ختم کر دیا اب اسلام سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تحفظ اسلام بھی فرمایا اللہ سارا اللہ تعالی سارا رب ہے آدم علیہ السلام سارے کا پیو سارا رسول سارا خدا بھی ایک باپ بھی ایک نبی بھی ایک خدا خدا خدا باپ بھی نبی بھی آن ہاں, بنو او اسلام تو پہلے تے بنو ہاشم بنو امیہ فلانا فلانا اے بنو ہاشم بنو امیہ دیوں ان ویسے متفق تھا ان باقی قبائلی تصادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ہاشم نہیں بنو امیہ نہیں چھویں ستویں دادے تک رہو گے تو لڑتے رہو گے پہلے دادے تک جاؤ گے سارے مل جاؤ گے ہو گیا یا بنی آدم آپ نے جمع کر دیتا متحد کر دیتا ہوں منافع نو پتا سی یہود نشارا کہ اگر تنقید کیتی جاوے بہامی تشادم کیتا جائے تقسیم کیتا جائے تو نظام خلافت ختم ہو جائے گا خلافت رسالت کھڑی ہے رسالت ختم ہو جائے گی لہذا صحابہ اور اہل بیت اور صحابہ کیونکہ مختلف ہے مہاجرین انصار مہاجرین اہل قبائل انصار بھی اہل قبائل ادھر اہل بیت ادھر صحابہ یہودیت نے اسلام دشمنی کا بد ترین کردار صرف منافقت کی شکل پیش کیا خلافت اسلام کا تحفظ امت کا تحفظ خلافت بعد نہ جدو خلافت ہی نہیں رہے گی رسالت کی تو ہوے گی نبوت رسالت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن اللہ رب العالمین نے اگر انسانیت کے تحفظ کیتے نبی آخر زمان کا تقرر کیتا سی تو امت مسلم اور شریعت کے تحفظ کیتے اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کا تقرر کر دیا آپ نے فرمایا کیرمایا خلاف سب جمع ہو جاؤ جمع سی دورے کی ہن اختلاف جو ہونا ہے انسانی زندگی اختلاف جو ہونا ہے دور رسالت میں اختلاف کا حل تو وہی سے ہوتا تھا اب وہی کا سلسلہ بند ہو گیا اب کون کرے گا اگر اختلاف نہیں ہوتا تو وہ تو زندگی نہیں ہے جنہیں اختلاف نہ ہوئے اگر اختلاف کا حال نہ ہو تو تصادوں میں لوگ ختم ہو جاؤں گے تو اختلاف بھی ہو اور اتفاق بھی ہو اختلاف اور اتفاق دونوں اپنی حد تک رکھنا بہت بڑے انسان کا کام ہے اگر اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی تو سیدھی کا کمر عطا فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی ان منکرین نے کی کیتا ایک اٹھے نظریاتی تھا حسین میں قذاب انہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بھی ہو سکتا نظریاتی اساس بنیاد انو ہی لو دوجا ہوں دے مالیات دے تے ہی تے مالیات دے تے منکرین زکاة اٹھی پہ انہیں کہا جدو مالی نہیں جانا خلافت کتے روے گی افراد نو نظریاتی طور متفق رکھن والی شفت میں نبوت ہے نظریاتی مرکز ختم نبوت ہے ختم نبوت کا تحفظ بھی صدیق اکبر کر رہا ہے ہوں بھی جڑے بیڑے تیڑے پہلے نا ڈنڈا گولی جب ڈنڈا آ گیا یار کلمہ پڑنے یہ مسلمہ تضد کی جو اولاد ہے نا بابا یہ صرف اسلام اور حکومت الگ ہو چکے ہیں حکومت کی ناجائز اولاد ہے اور جو حکومتیں ہیں وہ ناجائزوں کی اولاد ہے سمجھے ہوگا نہیں جو ہے اسلامی حکومت ہو تو ایسے نہ جائے بچے جنگل وہ جب جام جام پلے ہی نہیں وہ جب پل بھی جام تو پھر اتنے آتے آئی نہیں ہاں، میرے بابا سیدنا صدیق اکبر نے منکرین زکات ختم نبوت مالیات نظریات کے تحفظ لیکن اس تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت وفات رسول تو بعد خلافت بھئی اختلاف رائے تے ہو جاوے گا کوئی کدھر کوئی کدھر سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا جماعت جس رسول اللہ نے نیابت اور خلافت کی منتخب فرمایا ہے کہ قیامت تک جو دین کو لے جائے گا پہنچائے گا وہ وہی پہلی جماعت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سد کے جا نبوت کے بغیر نبوت اور رسالت کے بغیر فیضان نبوت کے ساتھ صدیق اکبر کی صداقت سے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک امت کا بھی تحفظ کر دی اور دین رسول کا بھی تحفظ کر خود کر خود کر خود کر تو صدیق اکبر کی عظمتوں کو لاکھوں سلام محفوظ کر اس کو پہلے نظام ہے خلاف وفات شریف ہے وفات کے بعد بابا متفق ہو جاؤ خلیفہ کا کرو کیونکہ نظام رسالت میں وہی کے ساتھ اختلافات کا حل ہوتا تھا اب نبوت کا سلسلہ بند وہی کا سلسلہ بند لیکن جو نظام حیات ہے دین اور شریعت ہے وہ تو اصول مقاصد تو قائم رہنے نبی کی وفات کے ساتھ دور رسالت تو ختم ہو گیا رسول نہیں آئے گا لیکن شریعت نہیں ختم ہو سکتی انتقال رسول کے ساتھ شریعت کا خاتمہ نہیں ہوگا کیونکہ مشاہدہ کر چکے سن کہ جتنی بھی کمالات ایمان تقوا استقامت خدائی تعلق میدان جتنی بھی ذات جدو چلے گا لیکن صدیق کے اکبر جیسا انسان موجود تھا آپ نے فرمایا جو محمد کی بات رد کرتا تھا فقط موت آپ وفات پا چکے ہیں اور جو رب محمد کی عبادت کرتا تھا وہ شریعت کے نزول کا ذریعہ ہے مقصود نہیں ہے شریعت کا نزول کا مبدا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مقصود بھی اللہ کی ذات ہے رسول جو ہے اس کا ذریعہ ہوتا ہے رسول کی عبادت نہیں کی جاتی رسول کے صدقے میں خدا کی عبادت کی جاتی عبادت خدا ہونی ہے انتقال رسول شریعت کا خاتمہ نہیں ہوگا کافر انتظار کافر کی بولو کافر انتظار ہے سڑک رسول کی وفات کے ساتھ شریعت کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول دی وفات صدیق اکبر دی حیات ہاں، رسول تو وفات پا چکے لیکن رسول کا خلیفہ اور نائب زندہ ہے اس نے کہا خبردار وفات رسول کے ساتھ شریعت ختم نہیں ہوگی اور رسول وفات پا گیا رسول کا نوکر سے شریعت زیادہ کر کے چھوڑے گا چھوڑے گا چھوڑے گا چھوڑے گا عمر رضی اللہ تعالی ہاں، نارے شیر کلندر دے منے دے پیو صدیق اکبر دا صدقہ ہے ہاں نہ تو اڑے پیو دادے جڑے سن نا اوے نعرے نہیں سی مار دو کرے گا ہری رام ہری رام ہری رام ہاں، میں جتھے ہی ویکا نا مینو تو سیدھی کی جلوے نظر آؤں ہاں ہاں اللہ ہاں، دی قسم ہے باول شیل کلندر دے سجدے ہون ہاں۔ یا اودی قبر چمیندی ہوے اے صدقہ کس صرف حسین کو منن والے دا نہیں اگر کائنات میں حسین والوں کی عزت ہو رہی ہے تو یہ بھی صدیق اکبر کا صدقہ ہے اللہ کی قسم جہاں تک صدیق کا قرآن نہیں جاتا رسول کی شریعت نہیں جاتی وہاں حسین کا نام نہیں ہو سکتا پہلے رسول کا نام ہوتا ہے پھر صدیق کا ہے پھر حسن حسین کا نام ہوتا یزمت ہے ان کو اللہ نے دیتی ہے نہ مرادہ تیرے کو کونس کے دیتی ہے باندر دا پوترا سمجھ کوئی گل پائی ہے کہ نہیں کافر کس انتظار میں تھے کہ وفات رسول کے بعد سلسلہ ختم خوشیاں مناؤ انتظار کرو مجبوری نہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زیادہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہ حسینیت اور یزیدیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے جتنے کفر اسلام نہ حسین جدید کا مسئلہ بن سی ہندو کدی سنے میں حسین جدید کا مسئلہ نہیں کیوں کفر اسلام کا مسئلہ ہی کوئی نہیں کفر اسلام فلام مسئلہ ہوئے گا بعد میں دوسرے درجے میں حسینیت اور جدیدیت کا مردار آئے گا اور جہاں تم کفر ایمان کی بات نہیں کرتے چلیا پہلے کفر ایمان کی گل کر بعد حسین اور جدید کی بات کر ہمارا یہ ہے ہاں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ پہلے نظام خلافت جماعت نظام کو مستحکم کیا خبردار وہی دور رسالت میں وہی کے ساتھ اختلاف کا فیصلہ ہوتا تھا اب یہ مرکز امت ہے اب جتنی بھی اختلافات ہیں تمہارے ان کا فیصلہ کے مرکز سے ہوگا کون کرے گا مرکزی جماعتی نظام نظام خلافت مرکز افراد جڑے رہتے اگر یہ دو ہو گئے تو دین ہی نہیں رہے گا امت کا کیا سوال ہے تو صدیق اکبر نظام خلافت کو مستحکم کیا سب کو جمع سب کو جمع کیا پہلے اپنے اختلاف کا مرک اختلافات اتفاق اختلافات زندگی کی بنیادی چیز ہے پہلے اپنا مرکز میں کرو کوئی فرد گل بات کرے ان فیصلہ تو کیتا جاوے نا تاکہ سب لوگ اطمینان تسلے دے نال متفق چلن ہن منافق کی سن منافق آندے سن بھی یہ جڑا نظام ہے خلافت ہے نا ایتھے نہیں ہونا چاہیے اتر رسالت دا دور تے وہی نال تے ایتھے اجتماع امت دا ہو رہا مرکز تے جماعت اے ہوندی پئی ہے خلافت نال ہائے ساری پانی مڑ پائے گیا مڑ کی ہو گیا دور رسالت میں وہی کے ساتھ فیصلہ دور خلافت میں خلیفہ فیصلہ کرتا تھا ہن جڑے منافق سن انہاں دی آرزواں تمناواں دے پھر پانی پیا انہیں آ گیا ہائے نفرت کیونکہ منافع کا کام ہوتا ہے اندرون کمزور کرنا جی بولو اندرونی کمزور کرنا تنقید اسلام تقسیم میں مسلم یہ منافع کا کام ہے کس کا کام ہے منافع کا کام ہے کافر حملہ کرتا ہے جنگ کرتا ہے منافع اندر میں تقسیم کرتا ہے تقسیم کی میں کہ کہو صحابہ کو اہل بیت اند نے اہل بیت کو کہو صحابہ اند نے حالانکہ صحابہ اور اہل بیت انہاں دے شخصی اجتہادات اس طرف شخصی سب کا اتفاقی گل بھائی مالا کی کیتا ہے جو حسین کا مقصود ہے وہ بھی ایک ہے جو صاحب کرام کا مقصود تھا وہ بھی امیر معاویہ کا مقصود تافود امت اندرونی بھی بیرونی بھی سب کا مقصد او بھائی مانو چلو تو مخالفت کریں دو امیر معاویہ دی چلو حکومت اسلام دی ہوئے بھائی حکومت اسلام دی ہوئے مخالفت دو کرو اختلاف کرو لیکن حکومت تو حسین کی ہو نام مراد آتا یہاں یزید کی ہے نہ حسین کی ہے حکومت یہودی کی ہے یہودی کی حکومت کے ساتھ اتفاق کر کے تم حسینی بننا چاہتے ہو پاگل کے بچے جب تک تم یہ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے سب سے سب کافروں اور منافقوں کا ایک مقصد زندگی ہے عقل عقل کی بات کہ کبھی بھی اسلام میں حکومت نہیں اور حکومت میں اسلام کافرا کا اتفاق ہے اس کو تھلے تھلے پچا بھی لیں تو بچا بھی لیں پچا بچا اور جب تم کہو کہ حکومت اسلامی اسلامی حکومت یہ بچاؤ بچاؤ اب کافر منافع دونوں کا مقصد کیا ہے کہ حکومت میں اسلام نہ ہو اور اسلام میں حکومت نہیں ہے یہ کافر منافع سب کا اتفاق ہے اور کیونکہ پہلے دور کے کافروں کا یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں میں اختلاف کرا کے نا جو مقصد حیات ہے نا حکومت اسلام کی اس کو ختم کرا دو آج کے کافر منافقوں کا کہ یہی مقصد ہے یہ دیکھو حسین اور جدید کے اختلاف کی بات کر کے معاویہ اور صحابہ کے اختلاف کی بات کر کے یہ اسلام کی حکومت کے قائم کر کے حکومت کو سمجھ لو یہ دور رسالت کے دور میں جو منافق کے دور خلافت میں یہ انہی کی روحانی نسل ہے ان کا داڑیاں دے جبے نہ ویکھو ورنہ جب عبداللہ بن سبا دی نسل دی داڑھی دیکھ کے تو بھاؤں جی بھول بجو شخصی اختلاف برقرار رہا شخصی فضائل ہم مانتے ہیں کہ سیدنا حسن حسین کے عظمت زیادہ ہے حضرت امیر معاویہ شخصیت سے لاب تھی شخصیت کے ہاتھ نہیں جاتا لیکن جو سب کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے جہاں نالونہ دیتے کا تحفظ دین کا تحفظ امت کا تحفظ انسانیت کا تحفظ مقصود الوحیت کا تحفظ مقصود رسالت اس میں تو متفق رہو چنگی گل ہے حسین دی یزید لڑائی ہوے حکومت کرو یہودین دی نہ حسین دی نہ یزید دی حکومت یہودین تو بھی اسی اور میں بھی یہودی کی نسل ایسے کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں نہیں علی کی نہیں صدیق کی نہیں دوواں دی مکاؤ حکومت ساڈی ہوے حکومت تو اب یہ جو لوگ آپ کے دور میں رہ رہے ہیں نا حسین یا جدید کے نعرے لگانے والے ان کو پوچھو یہودی حکومت تو تم یہودی کی تسلیم کرتے ہو اختلاف حسین اور جدید کا تسلیم کرتے ہو حسین اور یزید اختلاف میں بیان کر کے صرف دا اور مقصد نہیں کہ یہ حسین ہے یا یزید کے دشمن ہے اصل میں یہ یہودی ہے کیا ہے یہودی ہیں لیکن ہم چشتی کیا کہتے ہیں کہ ان کے شخصی اتحاد اپنی جگہ شخصی فضائل اپنی جگہ لیکن صحابہ اور اہل بیت کا جو مقصود زندگی تھا وہ یہی تھا کہ کوئی کافر حکومت کے قابل نہیں ہو سکتا اگر حکومت ہو سکتی ہے تو صرف اسلام کی ہو سکتی ہے یہ تو بندے تو چھوٹے کو چھوٹے بندے نو پوچھ حسین کا کیا مقصود زندگی امیر معاویہ معاوے لگا مرد تمام صاحب وہ تو بڑے لوگ ہندو ہے وہ کہتے ہیں ہماری حکومت شیخ کہتے ہیں ہماری کہ ہماری حکومت میں ہماری عزت بئیمان کا پوترا جدو شخصی فضائل بیان کرے انت گا کے کھڑا ہے جب ان کے نظریات جملیات مل جائے نام را تھا ان ہندو شخص تالے کر دینا ہندو متفق ہوں ہندو حکومت کے لیے سکھ متفق ہوں سکھ حکومت کے لیے نسرانی متفق ہوں ان کے لیے بتوں پجاری اپنی حکومت کے قیام کے لیے تو شخصی اختلافات شخصی اتحاد کو بھلا کر اپنا ایک مرکز حکومت قائم کرتے ہیں تے جڑے نبیاں دے رسولاں تو بادشاہاں والے نے انہاں نو اے شے دا پتہ لعنت تیرے تے قومیں دے تے بے شمار لعنت بےمان ہندو کا بچہ بچہ داڑھی تیری سکھوں والی ہے تو بیرونی حملہ کفار اسلام نے فرمایا جہاد اندرونی تحفظ مسلمانوں کی مال کا جان کا عزت کا اندرونی تحفظ اسلامی سزاؤں سے کرو اور بیرونی تحفظ جہاد سے کرو تو اسلامی حکومت کے دو رخ اور دو فرائے ایک بیرونی حکومت اسلام کا مقابلہ کفار حکومت اسلام جناب اہل اسلام دے اندر دو فرائے دو رخ ہو گئے باہر تلوار نال اندر سزا میں نال اس لیے منافق اب ایک آدمی ہے چاہے اس پر منافقت کی طلاق ہو جانا ہو جانا ہو انہوں لے کھجی دا دھوت گلا پکا توبہ میرا رب ان کو اے جڑے کنڈے ہوندے آپ نے فرمایا دھون کو تشہر کٹ کٹ کٹ کٹ دے ہمیں کو دماغ ٹکانے آئی مرکز امت میں اختلاف ہے جماعت اسلامی میں اختلاف ہے ہم قرآن کو نہیں سمجھنے والے تو آ گیا ڈنڈا پڑ دو کوٹ کٹیا کوٹ کوٹ کے فرمایا انہوں نے کاٹ دیو کی کرو کاٹ دیو جمہوریت والے ہوتے تو یہ کہتے توبہ توبہ اسلام میں جیڈی سکتی کوئی نہیں میں کہتا ہوں کنجرا کتے اسلام میں جو سکتی ہے یاروں چور آوے باہر دروازہ کھڑکاوے اندر تو بیٹھا ہوں میں تو زور نہ میں دروازہ نہ کھلے دو باہر چور آخے یار حرام میں بے شک کوئی نہیں اور تم آ یار گال کر رہے تھے اسلام ہے جماعت کی سمجھتی کوئی نہیں تو کیا مطلب ہے دروازہ کھول والا کچھ بچ سی مر ہی موقع دے شخص نہ کی تو دے کچھ نہیں بچو سمجھی کوئی لا ہاں پہلے سونے دے گئی تھی کون ہے دروازے کھولنے والا ہے یا بند کرنے والا ہے جب باہر سے چور ہو اندر سے چوکیدار سختی کرتا ہے تو تب دروازہ بند رہتا ہے گھر بچتا ہے اور اترا جی تو بھی چوکیدار نہ گئے ہاں یار کس کی بڑی سختی کر دینے میں تو ہے کوئی نہیں سمجھ نہیں کھوتی کا پوٹر باہر لائے سانو پتہ اللہ مرادو باہر دروازہ کھلے تو سو ڈاکو گڑے کو نہیں بچا چھکے گل ہے سارا چیز کرتے پانی پھر گئے انہیں تو پھر امت نو کٹھا کر دیتا کٹھے ہو گئے جمع ہو گئے کٹھے ہو گئے اب ایک بات یاد ہے صحابہ کرام اور اہل بیت ایجام والذین ماہو آپ عظمت تاریخ ہے جو عظمت اور شان ہے جو ان کے واقعات مشاجرات اور معاملات اور اختلافات میں تاریخ انسانی بتاتا ہے ارے نادان اگر خدا کی مدد تو سننی رہنا چاہتا ہے تو نبی دے نو خدا دی کتاب دے شکل انسانی شکل گا نا اس لیے میں تو صاحب ہے کرام کو قرآن سے دیکھتا ہوں جب قرآن لکھے گا تو صرف قرآن چ اللہ تعالیٰ فرماؤں گا میں دن نبی اپنے نبی دے یاراں دے صحابہ دیا خانہ کرامتا میں صرف قرآن نہیں دسیا ما فالون فی الانجیل میں تورات دی دسیاں نے تے انجیل وچ ارے نبی کے یار تو قرآن میں ممدو تورات میں زبور میں انجیل میں سارا نے تاریخ لکھوائی کتاباں وہ ادھر جی ادھر عظمت رسول دیے صاحب شاگرد بننا وہ جب تو تاریخ ہو تو لگتا ہے تو کسی عام انسان کا بھی شاگرد ایسا نہیں ہو سکتا عام انسان کا شگرد بھی تو میں کہا نام رہتا باؤ سلطان گیا اپنے پیر کو پہلی نظارے تو نے دنیا کٹ گیا کہ کنجارہ دے جنا رسول آنڈا رسول او دی نظر صحابہ دے پہیوں نے دنیا کٹی یہ دنیا کے کتے ہیں ان کتوں کو پہچان انسانی شکل میں کتے ہیں خلافت کا نظام بحال ہوا منکرین زکات کا خاتمہ ختم نبوت دے منکر دا خاتمہ ہو گیا اب وہی اختلاف اب اہل سنت والجماعت کیسے بنے ہم سننی ہیں آسان کی آنے کہ جب تک صحابیت کا تحفظ نہ ہو تو خلافت کا نہیں ہوتا بولو شہابیت کا تحفظ کرو گے تو خلافت کا ہوگا خلافت کا تحفظ کرو گے تو رسالت کا ہوگا رسالت کا تحفظ کرو گے تو خدا گلا بڑی موضوع بڑا لمبا ہے موضوع نہیں مکان والا وجہ کیا بنی اب دیکھو خلافت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے صدیق اکبر سے کہاں سے ہوتی ہے صدیق اکبر سے انتہا خلافت صحابیت میں صحابیت میں خلافت رسول کی جو انتہا ہے نا وہ بھی صحابیت میں ربی پاک دا پہلا صحابی خلیفہ کون ہے آخری خلیفہ کون ہے امیر معاویہ کون بولو رضی اللہ تعالی سلام رکھا کروڑا سلام امین امیر معاویہ تیری سیاست اور تیری عظمت اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بابا جی مسلمان رہنے نا پہلے سنی ہونا بیٹھ کسی ہندو سکھ یہودی کو مسلمان کرو گے نا اسے یہ نہیں کہو گے کہ ہمارا سب سے پہلے ایک یزید سب سے برا انسان تھا اور حسین سب سے اچھا انسان تھا تم جدید کو مانتے ہو یا حسین کون ہے تیری بات مریچے میں پتہ ہی کوئی جدید کون ہے کہ حسین کون ہے ہم سب سے پہلے جو ہندو کافر کو کلمہ پڑھائیں گے نا وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا علی ولی اللہ کلمہ جب کافر کو پڑھائیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائیں گے اس میں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا یہ شہادت ان کو نہیں پڑھائیں گے وہ کہیں گے علی کون ہوتے ہیں ایک ہے علی بن ابی اب طالب علی بن ابی طالب ہم مولا علی کو اگر جانتے ہیں تو مانتے ہیں صرف ایک نسبت سے ہم علی کو اس کے نصب کی عظمت سے نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں علی کو ہم نسبت کی وجہ سے جانتے ہیں مانتے ہیں اے علی ہے بن ابی ابی علی کی نسبت سے ہم علی کو اپنا امام مولا کائنات نہیں مانتے ہم علی کو مولا کائنات مانتے ہیں نسبت رسول سے نبی طالب کو ہم مولا کائنات نہیں کہتے ورنہ بھی کی اور بھی اولاد ہے ہم نہیں مانتے جانتے ہم اسی کو مانتے جانتے ہیں جس کو ہمارے رسول نے منوایا ہے تو ہم تو سب کو رسول کی نسبت سے جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں علی بن ابی طالب ہم کون جانتے تھے ہندوستان والوں کی پتا ابھی طالب کون ہے وہ تمہیں پتا ہے پتا لگ سکتا پتا ہو سکتا ہے وہ کے برادری والے اگر علی کا تعارف نصب سے ہو تو عرب میں بڑے بڑے نسلوں والوں کو کوئی نہیں جانتا اگر علی کی آج پوری کائنات جانتی ہے اور مولا کائنات اس کو نسب ابھی طالب نے بنایا نسبت محمد رسول اللہ نے بنایا ایسے اب ہندو شیخ یہودی مجوسی کو ہم کہیں گے علی کا تارو تو وہ کہے گا نہیں میں تو نہیں جانتا علی کون ہے ہم اس کو پہلے کرائیں گے محمد رسول اللہ کا تارو کہ یہ اللہ کا رسول ہے کیا بولو اللہ کا رسول ہے جدو مسلمان مسلمان گے کلمہ دس بناواں گے نا اس واسطے اج تک علی ولی اللہ والے نے ہندو سکھ یہودی مجوسی کسی نو اسلام کی دعوت دیتی نہیں کیونکہ ان کا سب سے پہلا مسئلہ یزیدیت اور حسینیت حسینیت اور جدیدیت کے ساتھ ہندو سکھ کافر یہودی مجوسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی جس کو دعوت دو گے نا سب سے پہلے اس کو کہو گے لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول وہ کہے گا تمہارے رسول کی صداقت پر کیا شہادت ہے ہم کہیں گے ہمارے پاس قرآن ہے ارے قرآن ہم کو صدیق اکبر سیدھی کے اخبار ہے جامع حسینیت بڑا مسئلہ یزیدیت ان یہودیوں کا سب سے پہلا مسئلہ ہے حسینیت اور یزیدیت اور جو محمدی ہیں ان کا پہلا مسئلہ کفر اور اسلام ایمانداری لال ایک پاس یزید کی حکومت ایک پاس ہو یہودی دی امام حسین کو پسند کرنا یدید حکومت پسند کریں گے کہ یہودی تو آپ کچے پکے ہوئے بیٹھے <laughs> یزید کیونکہ وہ یہودی یہودی حکومت اب حسینیوں سے پوچھو تم یزید کی حکومت تو نہ پسند کرتے ہو یہودی والے کیوں بھاج بھاج دے دے دے تو ماما لگ یا سالا دے پوت ان مقام حسین کو بتایا نہیں ہے چھپایا کیا حسین کا یدید سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کیا مقابلہ ہے بھائی کہاں حسین کہاں کی جدید دی ہے ارے یزید اور حسین کا مقابلہ نہیں ہے کہاں حسین کی عدمی کہاں تو حسین اور یزید کا مقابلہ نہیں ہے یہ یہودیوں نے کروایا ہے اصل مقابلہ ہے کفر اور اسلام اسلام اور یہودیت کا جب اسلام اور یہودیت کا مقابلہ ہوگا اب مجھے بتاؤ تو پوری دنیا میں کس کی حکومت ہے حسین کی ہے یزید کی یہودیوں کی ہے کہ یزید کی تو حکومت اب بھی قابل برداشت نہیں ہے تو یہودی تیرا ماما لگ دے تو یہ منافقین ہیں جو اہل بیت اللہ پہلے لڑا کے اسلامی حکومت مکا کے اپنی قائم رکھنا چاہتے سن ہوں بھی انہیں آپ لڑا دے اپنی قائم کی ہوئی نے لہذا جو آج بھی یہود نشارا کی تعلیم تہذیب قانون کے ساتھ متفق ہو کر حسینیت اور جدیدیت کو سب سے پہلے سمجھتا ہے سمجھ لوا ہے عبداللہ بن عبی دی دشا دی دشا دی میرے بابا اس واسطے یہ تنقید اسلام کا ہے صحابہ کرام اور بیت اللہ دونوں کو ایک دونوں کو ایک سمجھو گے تقسیم تفریق شخصی اتحاد کرو تسلیم کرتے کرتے شخصی فضائل میں تسلیم ہیں لیکن وہ سب کا مقصود ایک تھا کہ دنیا میں ایمانداری نال دسو بھائی حسین پاک یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی وہ یزید حکومت کا اہل نہیں ہے کیوں نہیں آئے نماز نہیں پڑھتا روزہ صحابہ کرام فرماتے تھے ان کا اپنا اشتہاد اور بصیرت تھی صحابہ فرماتے تھے پیچھوں دے ہون نہیں جانا ایتھے برداشت کرو امام حسین فرماتے نہیں دور لگاؤ گے ہو سکتا پیچھے توڑ جاوے نظام خلاف وہ ان کا مقصود بھی صحابہ شریعت ان کا بھی ان کا بھی مقصود دونوں کا ایک صحابہ کی بصیرت کو بھی سلام اور حسین کی عظمت کو بھی دونوں کا مقصود ایک ہی تھا کہ کیا کہ کی عادت مذہبی شرط ہو اسلامی حکومت ہو سب سے بہترین حکومت نظام خلافت جس میں سب سے بہترین انسان حکومت کرتا تھا یہ انہوں انہوں کا کا معیار ہے نظریہ ہوں نظریہ رہا ہے کو وہ تو کہتا ہے سب سے بہترین انسان ہوا ہے جو جتنی دین کا دشمن ہوئے اتنی حکومت دشمن تو یہ تو حسین اور بیت کے نظریاتی دشمن ہیں چاہے بولو نظریاتی دشمن ہیں اور الحمدللہ ہم نظریاتی غلام ہیں نظریاتی غلام ہیں تو میرے بابا خلافت حکومت تھوڑے جہاں گلا تھوڑے جہاں وقت کی موضوع بڑا وسیع ہے لیکن اتنی تینوں پتہ لگ گیا کہ تیرے اسلام اور ایمان کا تحفظ سنیت کے ساتھ سنیت کا تحفظ روحانیت کے ساتھ اور روحانیت کے یہ دو سب سے بڑی جماعتیں اور صحابہ کرا اور خلافت خلافت رسالت جدوں ترتیب ٹوٹے گئی تیری کوئی شے نہیں بچے گی یہ ترتیب قائم رہے گی ہر شہ بچا جائے گا ہر شے بچا جائے گا کہ حکومت اسلام کا حق ہے اس کا بولو اسلام کا حق اور کسی کافی کا حق نہیں یہ اصل نظریہ ہے ہم بیاں متبین کافر کہتے ہیں ہماری ہو اسلام والے کہتے ہیں ہماری ہے وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کی حکومت ہو یہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کی حکومت ہو مذہب میں تو دونوں کا اختلاف ہے اور حکومت میں جا کر دونوں کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے